حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ کوئی نہ کرے نہ جہالت والا کوئی کام کرے اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین